همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء بھیجے اور نبیوں کی بےست سے لوگوں پر حجت قائم کر دی اب انبیاء کی بہشت کے بعد کسی کی کوئی شکایت باقی نہیں رہی قیامت کے دن کوئی شکوا نہیں کر سکے گا کہ میرے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا کیونکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی بہشت کے ذریعے حجت تمام کر دی دین کی دعوت ایک ایک گھر میں پہنچا دی رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا على الارض بیت مدر ولا الا اللہ زمین کی پشت پہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ تعالی اسلام کی دعوت نہ پہنچا دے یہ دعوت ہر جگہ پہنچے گی تو اللہ رب العزت نے انبیاء کی بہست کے ذریعے لوگوں پر حجت تمام کر دی لوگوں کے شکوے ختم کر دی دنیا میں جو چاہے بکتے رہیں لیکن قیامت کے دن اس پہلو سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا بلکہ اقرار کرنا پڑے گا كلما ألغي فيها فوج سألهم خزنتها ألم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء جب فرشتے لوگوں کو جہنم میں ڈالیں گے پھینکیں گے تو ہر ایک سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس انبیاء نہیں آئے ڈرانے والے اللہ کے نبی اللہ کے نمائندے اس وقت کوئی انکار نہیں کر سکے گا بلا قد جانا نذیر کیوں نہیں ہمارے پاس نبی آئے تھے مگر ہم نے تقدیب کی انکار کیا تکبر کیا اور نبیوں کی بات نہیں مانی تو یہ حجت تمام ہو چکی انبیاء کے ذریعے وہ شخص بڑا کامیاب ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم توفیق حاصل ہے جو اتباع کے تعلق سے نبی کے ساتھ منسلک ہو جائے جڑ جائے جو نبی کے اسوہ کو اپنا نصب العین بنا لے جس کی سوچ کا فکر کا عمل کا گفتار کا عقیدے کا محور اور مرکز نبی کی دعوت ہے بلکہ اس سے بھی آگے جس کی ہمت اتنی جوان اور اتنی تنومند ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں سے ان چیزوں کو تلاش کرے جو سب سے افضل دیکھا نا صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ان کے کیا سوال ہوتے ان کی ہمتیں کیا تھی کسی کا سوال یہ ہوتا کہ ایو سے افضل ہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ وسلم کون سی نماز سب سے افضل ایمان افضل کون سا ایمان افضل ہے اسلام افضل کون سا اسلام افضل ہے جہاد ٹوٹل لڑنے اور مرنے کا نام ہے اور ان کا سوال کیا ہوتا ہے ائ الجہاد افضل کون سا جہاد سب سے اعلی افضل ایل ہجرت افضل کون سی ہجرت سب سے افضل یہ سارے سوال صحابہ نے کی اخبرنی بعمل اذا عملته دخلت الجنہ وہ کون سا عمل ہے جس عمل کے کرنے سے مجھے جنت مل جائے جنت اللہ تعالیٰ کا بڑا مہنگا سودا ہے اللہ ان تو اللہ خالی ہے اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اللہ ان سرات اللہ جنت اللہ کا سودا جنت بڑا یہ مہنگا گھر ہے تو سوال کیا ہوتا ہے کہ وہ کون سا عمل ہے وہ کون سی محنت و جد و جہد ہے جسے کرنے سے ہمیں جنت مل جائے یہ ہے جوان ہمتی صحابہ کرام یہ راستے تلاش نہیں کرتے تھے کہ گنجائش کس چیز میں اور کس چیز میں نہیں رخصت کے پہلو گنجائش کے پہلو نہیں وہ افضل عمل کی تلاش میں رہتے تھے اور افضل عمل کی بابت اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے افضل عمل کا سوال کرتے یہ صحابہ کرام کی ہمت تو نبیوں کے اسوہ کی تلاش اور یہ کوشش کرنا کہ افضل ترین جد و جہد ہمیں ملے اخلاص کے ساتھ یہ بہت بڑی عظمت اور سعادت اور اللہ کی توفیق ہے بہت بڑی توفیق ہے یہ بہت بڑی توفیق ہے اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نبی کا چاہے وہ کوئی بھی نبی ہو اس کا سب سے پہلا اسوا کیا ہے ایک نبی کا اپنی قوم کے سامنے سب سے پہلا کردار کیا آتا ہے اعمال بے شمار ہیں ایک لمبی فہرست ہے نمازیں روزے حج و زکوٰۃ جہاد اور بہت سے اعمال فضائل نوافل لیکن ایک نبی کا سب سے پہلا کردار قوموں کے سامنے کیا ہے سب سے پہلا اسوا قوموں کے لیے کیا ہے سب سے پہلا اسوا یہ ہے کہ ایک نبی قوموں کے سامنے ایک دائی کی حیثیت سے آتا ہے وہ نماز بعد میں پڑھ کے دکھاتے روزہ بعد میں رکھ کے دکھاتے جہاد بعد میں کرتے زکوٰۃ بعد میں دیتے صدقہ بعد میں دیتے و نوافر بعد میں ادا کرتے اس کا اولین کردار جو قوموں کے سامنے ہوتا ہے وہ دائیانہ کردار نمازی بننے سے پہلے روزے دار بننے سے پہلے ایک نبی قوموں کے لیے دائی ہوتا ہے اور اس کا دعوت کا کردار جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ اسوا ہے یہ وہ نمونہ ہے جو ایک مسلمان سب سے پہلے اختیار کر لے سب سے پہلے اختیار کرے چونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے ہی سبیلی ادر انا اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ یہی ہے ہاد ہی سبیلی یہی ہے میرا راستہ کیا راستہ کیا مشن فرمایا کہ ادعو اللہ میں اللہ کے دین کا داعی ہوں یہ میرا راستہ یہ میری سبیل ہے اللہ کے دین کا داعی ہوں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں یہ میرا راستہ ہے یہ میرا منحج اور کس طرح انا بصیرت بصیرت کی بنیاد پر یہ کام کون کرتا ہے انا میں کرتا ہوں نبی کہہ رہے اور کون کرتا ہے ومن اتبعنی اور وہ کرتا ہے جسے میری اتباع کا دعویٰ ہے جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی کا متبع ہوں تو دیکھو وہ دائی ہے یا نہیں کیونکہ دعوت میں دیتا ہوں اور وہ شخص دیتا ہے جو میری اتباع کا دعویٰ کرنے والا ہے تو اگر کوئی اتباع کا مدعی ہو اور دعوت کا کام نہ کرتا ہو اور دعوت کا فریدہ انجام نہ دیتا ہو تو اس کا یہ دعویٰ اتباع غلط غلط ہے صحیح نہیں ایسے شخص کو پہلے دعوت دینی باقی اعمال بھی ہیں لیکن دعوت کے پہلو کو محمل نہیں کرنا اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے کل ہاد ہی سبیلی یہی میرا راستہ میرا راستہ یہی ہے یہ ہاد ہی کا اشارہ یہ ماں قبل صورتوں کی طرف ہے یہ سورہ یوسف کی آیت ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پھر اس سے قبل سورہ حود ہے جس میں بہت سے انبیاء کا کے واقعات ہیں نو علیہ السلام کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت صالح علیہ السلام کی دعوت اور حود علیہ السلام کی دعوت ان تمام انبیاء کی دعوتیں ان اس صورت میں مذکور ہیں سورہ حود ذکر ہوئی سورہ یوسف ذکر ہوئی سورہ یوسف کے آخر میں یہ بات فرمائی گئی کیا پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے کہ میرا راستہ بھی یہی ہے اور جو میرے پیروکار ہیں ان کا راستہ بھی یہی کہ وہ انبیاء کے اس مشن پر چلتے ہیں اور یہ نبیوں کا پہلا اسوا ہے نبی سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے ایک دائی کے طور پہ آتا ہے پھر اس کی پوری زندگی اسی میدان میں گزر جاتی جیسے نو علیہ السلام کی گزری چھوٹی زندگی نہیں تھی پچاس کم ایک ہزار سال اسی قوم میں گزر گئی موسا علیہ السلام کی زندگی فرعون کے ساتھ گزر گئی موسا علیہ السلام نے چاہا بھی کہ یا اللہ کچھ لمحات مجھے دے دیے جائے چند سال کہ میں خلوت میں بیٹھ کر تیری عبادت کر سکوں اس قوم نے تھکا مارا مجھے تھکاوٹ سے چور ہو چکا ذہنی طور پر جسمانی طور پر اس قوم نے بڑے آدھار دیے کچھ فراغت کے لمحات مل جائیں کہ تیری عبادت کر سکوں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری عبادت یہی ہے اسی قوم کے اندر پوری زندگی گزارنی ہے اللہ کے پیغمبر صحابہ نے کہا کہ آپ ہاں، بوڑھے ہو گئے صحابہ نے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ شیبتنی ہود میں قرآن کی سورہ ہود پڑھ کے بوڑھا ہو گیا اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا انبیاء کی دعوت اس دعوت میں ان کی جہود قوموں کا انبیاء سے سلوک انبیاء کا صبر یہ تمام چیزیں اس راہ کے لازمے کے طور پر ہیں تو اگر ایک شخص نبی کی اتباع کا دعویٰ کرتا ہے اس سے مجھے دلیل کیا ہے اگر وہ کہے کہ میں سینے میں ہاتھ باندھتا ہوں ٹھیک ہے رفل دین کرتا ہوں اونچی آمین پکارتا ہوں سب ٹھیک ہے لیکن اگر اسی پر اکتفا کر جائے تو یہ دلیل ناقص ہے یہ سب سنتیں رسول اللہ وسلم کی بڑا ان میں اجر ہے بڑا ان میں ثواب ہے لیکن نبی کی اتباع کے راستے اور بھی ہیں اگر آپ ان تین سنتوں پر اتفاق کر کے یہ باور کر لیں کہ میں نبی کا تابے دار ہوں اور فرما بردار ہوں تو یہ تمہاری بھول ہے نبی کے نمونے نبی کے اسوے اور نبی کے پیروی کے راستے بہت ہیں جن میں بنیادی راستہ دعوت تھا اور بقدر علم یہ دعوت سب پر فرض ہے یہ کل ہی ہم نے حدیث پڑھی اوسط اللہ تعالیٰ نے ایک فرشت فرشتوں کو ایک قوم پر عذاب مسلط کرنے کا حکم دے دیا کہ اس قوم کو اٹھاؤ اور الٹا کر کے زمین پہ پھینک دو پتھروں کی بارش کر دو کوئی ایک شخص نہ بچے فرشتوں نے کہا کہ ان نفیم رجلا صالحا یا اللہ اس میں ایک نیک آدمی بھی ہر وقت تیری عبادت کرتا ہے تیرے سامنے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے تیرا ذکر کرتا ہے تیرا نام لیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ اسے بھی نہیں چھوڑنا اسے بھی نہیں چھوڑنا وجہ کیا ہے کہ لم یتع... لم یتمعر وجہ لم یتمعر وجہ یہ قوم کی نافرمانیاں دیکھ کر قوم کا شرک دیکھ کر اور قوم کی بدعات دیکھ کر اس کا چہرہ ایک بار بھی تبدیل نہیں ہوا ٹھیک ہے اس نے عبادت کی لیکن کبھی اس نے اس ان منکرات کا انکار ہی نہیں کیا قوم کو دعوت نہیں دی قوم کو سمجھایا نہیں اور سمجھانا تو دور کی بات ہے اس کا ایک بار چہرہ متغیر ہی نہیں ہوا ان بدعات کو اور خرافات کو دیکھ کر فرمایا کہ اسے بھی پکڑ دو اسے بھی عذاب دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درجے ایمان کے ذکر کیے ایک درجہ ان کا جو برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے مٹائے یہ وہ کر سکتے ہیں جو ہاتھ سے مٹانے پر قادر ہوں اس لیے یہ خطاب رائی کے لیے رائی رائی کے مختلف طبقات ایک رائی یہ مملکت ہوتا ہے مملکت کا سربراہ وہ اپنی مملکت کی حدود میں منقرات کو اپنے ہاتھ سے دور کر سکتا ہے ہٹا سکتا ہے اس کے پاس طاقت ہے پاور ہے ایک رائی ایک خاندان کا رائی ہوتا ہے ایک گھر کا وہ اپنے گھر کے اندر جو منقرات ہیں جو برائیاں ہیں انہیں اپنے ہاتھ سے دور کر سکتا ہے تو ہاتھ سے برائی کو دور کرنا یہ کام کس کا رائی کا اور رائی کے مختلف طبقات اس کی رعیت کا دائرہ کار مختلف ہے تو ایک تو یہ درجہ ہو گیا دوسرا اپنی زبان سے اسے مٹانا اس برائی کو اور تیسرا یہ کہ اگر ہاتھ سے نہیں تبدیل کرتا زبان سے نہیں ہٹاتا زبان سے دعوت پیش نہیں کرتا تو اپنے دل میں اس کو برا سمجھے دل میں برا سمجھے اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد کیا فرمایا فرمایا کہ وہ لئی کا حبت و خرد دل سے بھی برا نہیں سمجھتا دل سے بھی برا نہیں سمجھتا تو اس کے دل میں ایمان کی ایک رائے بھی نہیں پھر اس کے یہ تہجد اس کی یہ نمازیں کوئی فائدہ نہیں اگر دل سے بھی برا نہ سمجھے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا جو برائیوں پر خوش ہوتے ہیں روکنا ہٹانا منع کرنا برا سمجھنا یہ سب دور کی باتیں برائیوں پر خوش ہوتے ہیں اتراتے ہیں ان کا کیا بنے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو خود عابد و زاہد ہو لیکن برائی پر وہ اپنے دل میں بھی کوئی تغیر محسوس نہ کرے اسے برا نہ سمجھے تو لئی سا سب کا حبت و خرد من ایمان اس کے دل میں ایمان جو ہے وہ ایک رتی کے برابر بھی نہیں ہے اس کا دل ایمان سے خالی تو جو برائیوں پر خوش ہوتے ان کا کیا کیا حال ہوگا کیا ان کا انجام ہوگا اس کا معنی یہ ہے کہ دین کی دعوت یہ دین کا ستون ہے میں ایک برائی دیکھوں اور مجھے اس کا برا ہونا معلوم ہو اور میں اس کا انکار نہ کروں یا اس برائی سے منع کرنے کی کوشش نہ کروں تو یہ روز قیامت میرے خلاف حجت بن جائے گی اللہ تعالیٰ پوچھ سکتے کہ فلاں برائی تمہارے سامنے ہوئی اور اس کا برا ہونا تمہیں معلوم تھا اس کو تم نے کیوں نہیں ہٹایا ہٹایا یہ کیوں نہیں منع کیا دعوت کیوں نہیں پیش کی یہ ایک سوال ہو سکتا ہے اس لیے یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ جو نبیوں کا بنیادی اسوا ہے وہ دعوت کا ہے باقی کام اس کے تابع ہیں ایک صحیح دائی اگر ہوگا تو وہ عامل بھی ہوگا اپنی دعوت پر عمل کرنے والا بھی ہوگا اسے معلوم ہے کہ اگر میں دعوت دوں اور خود عمل نہ کروں تو یہ سب سے بڑی پھٹکار سب سے بڑا اللہ کا غضب ہے اب ایک شخص دو گھنٹے تقریر کرے خود عمل نہ کرے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں بڑا علامہ اور فلاں اور حافظ صاحب اور قاری صاحب خود عمل نہیں کرتا جب وہ اسٹیج سے اترتا ہے ممبر سے اترتا ہے تو کیا ہوتا ہے کابور مختن عند اللہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی ناراضگی مول لے کر اترتا تو خود عمل نہیں کرتا دائی جو ہے وہ عامل ہوتا ہے بلکہ اس کا عمل ایک دعوت ہوتا ہے دائی کا عمل ایک دعوت ہے ہم نے کتاب میں ایک واقعہ پڑھا جندب نامی ایک تابعی اسے جیل میں بند کر دیا گیا اب جیل کے اندر اس کا تصرف اس کا سلوک اس کی عبادات مثالی اور جو جیل کے خدام میں سے کوئی خادم تھا وہ نسرانی تھا اس نے جندب کے کردار کو اس کے اخلاق کو اس کی گفتار کو اس کی عبادت کو رہن سہن کو دیکھا بڑا متاثر ہوا اس کے مقابلے میں جیل کے جو دوسرے عملے کے لوگ تھے ان کا اخلاق بھی دیکھتا بڑا گھٹیا اخلاق مسلمان یہ بھی مسلمان یہ بھی نہ ان کا کوئی عبادت کا کوئی نظام نہ عبادت کے اندر کوئی لذت نہ کوئی اخلاق نہ اخلاص نہ اچھے اخلاق نہ اچھا برتاؤ اسے بھی دیکھتا اسے بھی دیکھتا بالآخر وہ ایک دفعہ اتنا جندب کو دیکھ کر مرعوب ہوا متاثر ہوا کہ بے ساختہ کیا اٹھا کہ آمن تو رب جندب میں جندب کے رب پر ایمان لاتا اس کے رب پر نہیں یہ جو جیلر ہے اس کا اخلاق اس کا کردار اس کی گفتار اور اس کی اس کا بولنے کا انداز اس کے رب پر نہیں جندب کے رب پر ہی مان ہوں یہ کیا ہے یہ عمل کی دعوت ایک دائی کا عمل خود دائی ہوتا ہے تو یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نبیوں کا بنیادی اسوا ہے وہ دعوت ہے اس کے اندر عمل بھی ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے دائی اور ساتھ کیا فرما رہے انا اول العابدین پہلا عبادت کرنے والا میں ہوں میں یہ نہیں کرتا کہ تمہیں عبادت کا کہوں خود نہ کروں نہیں جو عبادت اوپر سے آئے گی پہلے میں کروں گا پھر تمہیں پیش کروں گا انا اول المسلمین انا اول المسلمین پہلا مسلم میں ہوں یہ نہیں کہ پہلے تم مان لو پھر میں مانوں گا نہیں پہلے میں مانوں گا اس کو اپنا عقیدہ بناؤں گا اس پر عمل کروں گا پھر تمہیں پیش کروں گا یعنی دائی کا عمل بھی دائی ہے اور یہ دعوت اتنا قیمتی متاع ہے ایک مومن کا کہ اس کے اندر بڑے فضائل سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ دعوت دین کا کام کرنے والا نبیوں کی جماعت میں شمار ہوتا ہے وہ وظیفہ جو اللہ اپنے انبیاء کو سونپتا ہے اس وظیفے کی توفیق اللہ ایک دائی کو بھی دے دیتا نبیوں کی زندگی دن رات دعوت سے عبارت ہوتی نوح علیہ السلام نے کہا تھا انی دعوت قومی لیل فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا کیا دعوت کے اسلوب دن کو سمجھایا رات کو سمجھایا بڑے بڑے بجنوں میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے ان کو سمجھایا ایک ایک شخص کے پاس خلوت میں جا کر بڑی آہستگی اور سرگوشی کے انداز میں سمجھایا لالچیں دیں کہ میری بات مان لو تمہیں بارش ملے گی نعمتیں ملیں گی اولاد ملے گی مال ملے گا دولت ملے گی تمہاری کھیتیاں لہلا اٹھیں گی باغات سرسب و شاداب ہو جائیں گے لالشیں دیں دعوت پیش کی لیکن قوم نہیں مانی یہ انبیاء کا طریق دعوت ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم رات کھڑے ہیں پوری رات کھڑے دو قدموں پر اور اللہ سے کیا مانگ رہے رزق کی بھی تنگی تھی پیٹوں پر پتھر باندھے جا رہے کئی کئی مہینے گزرتے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ملتا تھا پوری رات کھڑے ہیں اللہ سے کیا مانگ رہے یا اللہ یا خطاب کا بیٹا عمر دے دے یا ہشام کا بیٹا عمر دے دے دعوت کے ہرس پوری رات محمد الرسول اللہ وسلم کا فرمان انی لآخذ عن النار وانتم تقحمون فیہا میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں اور تم جہنم میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو یہ کیا ہے یہ اخلاص دعوت تو جو شخص اس دعوت سے مربوط ہو جائے گا وہ نبیوں کی جماعت سے منسلک ہو جائے گا اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں اس کی کہ ایک شخص کا شمار انبیاء کی جماعت میں ہو جائے وہ وظیفہ اور وہ مہم اور وہ مشن جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیا اس وظیفے کی توفیق اللہ اپنے پاس بندوں کو دے دے کہ ان کی دن رات ایک ہی فکر چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا لڑنا مرنا مارنا سب دین کے لیے دین کی دعوت کے لیے بن عامر رستم کے دربار میں کھڑا ہے اس نے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں پھرتے رہتے ہو تم لوگ غریب فقیر پیسہ تمہارے پاس نہیں کھانا تمہارے پاس نہیں فاقے کرتے ہو تمہیں تو چاہیے کہ کہیں جم کر بیٹھ کر کاروبار کرو دو پیسے ہاتھ ہیں بچوں کی کفالت ہو لیکن پیٹوں پر تمہارے پتھر بندے ہو اور فاقوں پر فاقے اور دن رات سفر کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کیا تمہارا مشن ہے کیا مقصد اس نے کہا ہم دیکھو ہم ایرانی قوم دنیا کی دولتوں سے مالا مال لیکن پھر بھی ہماری صنعتیں تجارتیں دنیا کے ساتھ تعلق اور جم کر ہم کاروبار کرتے ہیں تمہیں کیا ہے فاقہ کش قوم اس قدر گھومنا پھرنا کیا ہے کیا مقصد ہے کیا مشن کہا کہ ایک ہی مقصد ہے نخر من عبادت العباد عبادت عبادت رب العباد کہ بندوں کو نکالیں بندوں کی عبادت سے بندوں کی غلامی سے اور ان کو بتائیں کہ عبادت رب العباد کی کرنی نہ کہ عباد کی عبادت کے مستحق عباد نہیں ہے رب العباد بس اللہ کی دعوت اللہ کی توحید کی دعوت یہ لے کر پھر رہے ہیں اس کو قبول کر لیں چلنا پھرنا اسی کے لیے مال خرچ کرنا اس کے لیے جہاد کرنا اس کے لیے مرنا اور مارنا اس کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اور دین کی دعوت کے لیے تو یہ سب سے مقدم اسوا ہے انبیاء کے اپنی قوموں کے لیے کہ وہ قوم کے سامنے نماز بعد میں پڑھتے ہیں ایک دائی کی حیثیت سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اس اس کو سمجھنا اور اپنی حدود کے بقدر دعوت کا کام کرنا اس دعوت و اصلاح کا جو اولین نشان ہے نشانہ ہے وہ ہمارا اپنا گھر ہے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے اپنے گھروں کی اصلاح کرے اپنے اقارب کی اصلاح کرے جیسے کہ اللہ پاک نے پیغمبر کو حکم دیا وہ اندر عشیرت اقربین اپنے قریبیوں کو پہلے ڈراؤ رشتہ داروں کو عزیزوں کو تو اللہ کے پیغمبر نے سب سے پہلے یہ دعوت اپنے قبیلے کو اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو پیش کی فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنی پھپھی کو بلایا اپنے چچوں کو بلایا دعوت دین پیش کی کہ سب سے پہلا نشانہ ہے دعوت کا جس کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے یہ مصحلیت بڑی عظیم ہے یا انفسکم نارا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچا لو جہنم سے بچا لو یہ ایک درد ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے یہ درد ہونا چاہیے دھوپ سے بچانے کی کوشش کرتی ہوں دھوپ نہ لگ جائے گرمی جو دنیا کی ہے اس کے مقابلے میں جو تفصیلات ہیں وہ ان کو مہیا کر دیں لیکن اخروی عذاب تو بڑا مشکل ہے بڑا کٹن ہے ہمیں اس کے اس کا درد ہونا چاہیے اس کے لیے اخلاص ہونا چاہیے اخروی تو بڑا مشکل ہے بڑا کٹن ہے ہمیں اس کے اس کا درد ہونا چاہیے اس کے لیے اخلاص ہونا چاہیے اگر آج ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بیٹے کے پاؤں میں دھوپ لگ جائے اور وہ دھوپ سے پریشان ہو جائے تو آخرت اور جہنم یہ تو بہت سخت ہے دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ یہ کیسے برداشت کر سکتے اور قربان جائے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام اصلاح پیش کر دیا کہ آپ کی ایک حدیث صحیح معنی میں منتبق ہو جائے تو دنیا میں انقلاب آ جائے ایک حدیث صحیح معنی میں ہم منتبک کر لیں لاگو کر لیں تو انقلاب آ جائے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان مرو اولادکم بالصلاة وہ سب سبع بوہم علیہ ہم ابنا عشرے کہ تمہاری اولاد اگر سات سال کی ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو اور دس سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ان کی پٹائی کرو اگر ہر گھر میں اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث نافذ ہو جائے تو ہر گھر سمر سکتے نمازی بن سکتے اور ہر گھر نمازی بن گیا تو پورا محلہ نمازی بن گیا پوری قوم نمازی بن گئی پورا ملک نمازی بن گیا اور نماز ایک ایسی چیز ہے تعلق باللہ کی ایک ایسی احساس ہے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ ان سلاد تنہا الفاشا منکر یہ نماز روکتی ہے فواہش سے منقرات سے برائیوں سے گناہوں سے معصیتوں سے تو کیسی معاشرے کی پاکیزگی ہو سکتی تہارت ہو سکتی اصلاح اور تزکیہ ہو سکتا ہے یہ سب کیا ہے یہ دعوت ہے دعوت کا نظام تربیت اصلاح اس کے لیے کوشاں ہونا یہ بڑا ایک عظیم اقدام بڑا مبارک اقدام ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعوت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک دائی نبی کے اسوے کا پیروکار بن جاتا ہے اور اس کا شمار انبیاء کی جماعت میں ہو جاتا اپنی حدود کے بقدر اپنی رعیت میں دعوت و اصلاح کا کام کرنا چاہیے اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں اپنے آپ کو باور کرا لیں کہ جو فائدہ اس زندگی میں ہے کسی اور زندگی میں نہیں کسی اور زندگی میں نہیں علم کو پڑھنا پڑھانا علم کو پیش کرنا علم کو آگے پہنچانا علم پر عمل کرنا یہ حاصل دین ہے یہ حاصل دین ہے فعلم لا الہ الا اللہ علم حاصل کر دو لا اللہ اللہ کی توحید کو توحید سے مقدم علم ہے توحید کا فہم علم کا محتاج ہے یہ بڑا مبارک راستہ ہے بڑا مبارک طریق ہے یہ ہر قدم پر سہایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں برکتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اللہ کی معیت ہے اس کی نفرت ہے اس کی تائید ہے وہ بندہ اللہ کا قریب ہوتا ہے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے پیار کرتا ہے جو اللہ کے دین کے ساتھ یہ تعلق جوڑ لیں دین کو پڑھنا سمجھنا سمجھانا پیش کرنا آگے پہنچانا تو یہ ایک بنیادی کردار ہے اس امت کا اس میں تخصیص نہیں یہ علماء کا کام ہو یہ ہر کلمہ گو کا کام ہو اللہ کے نبی نے جب عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا طویل خطبہ اس میں ساتھ یہ بات بھی کہی تھی اللہ فلی بل شاہد الغائب جس جس نے میری بات سن لی اس پر یہ فرض ہو چکا کہ اس بات کو آگے پہنچا دے اس بات کو آگے پہنچا دو تو کیا خیر اس وقت سامعین کون تھے بہت کم ایسے صحابہ تھے جو اللہ کے پیغمبر کی خصوصی تربیت یافتہ اکثریت ان کی تھی جنہوں نے آج پہلی بار اللہ کے پیغمبر کو دیکھا پہلی بار انہیں حج کرنا نہیں آتا تھا نبی السلام مینا کے میدان میں کھڑے کوئی آ رہا ہے کہ اللہ وسلم مجھے معلوم نہیں تھا میں نے پہلے سر مڈوا لیا اور قربانی ابھی کی نہیں قربانی بعد میں فرمایا کہ قربانی کر لو کوئی حرج نہیں کوئی آ گیا اس نے کہا کہ یار وسلم میں نے پہلے قربانی کر لی ابھی تک رمی نہیں کی شیطان کو کینکریاں نہیں ماری فرمایا کوئی بات رمی کر لو کہ آج کے دن ترتیب یہ ہے کہ پہلے رمی کرو پھر قربانی کرو پھر سر منڈواؤ پھر بیت اللہ کا طواف کرو جا کے طواف افادہ صحیح کرو پھر واپس آؤ یہ پانچ کام اسی ترتیب سے اللہ پیغمبر نے کی صحابہ کو اکثریت کو یہ ترتیب معلوم نہیں ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ جب میں نے سنا کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو میں بھی گھر سے چل پڑا یہ چادریں باندھنا جاہلیت کے دور کا دستور چلا آ رہا ہے چادریں میں نے بھی باندھ لی لیکن طریقہ کیا ہے نیت کیسے کرنی حج کیسے کر... مجھے کچھ معلوم البتہ ایک کام میں نے یہ کیا کہ رستے میں جو پہاڑ آیا اس پہ چڑھتا گیا اور تلبیہ پڑتا گیا رسول اللہ فرمایا کہ نوز الحج کو تم نے عرفہ بھی پایا ہمارے ساتھ عرفہ کا عرفہ کا دن نوز الحج کوئی ایک منٹ کوئی ایک گھنٹہ کوئی آدھا گھنٹہ کوئی پانچ منٹ عرفہ کے میدان میں تم نے گزارے گزرتے ہوئے یہ پایا اس نے کہا جب پہاڑوں پہ چڑھ رہا تھا تو چلتے چلتے جب رحمت بھی آ گئی عرفہ کا پہاڑ ہے اس پہ بھی چڑھ گیا تھا میں نے فرمایا کہ ارے حج عرفہ حج نام ہی عرفہ کا ہے جب تم نے عرفہ پا لیا تمہارا حج ہو گیا یعنی مسائل معلوم نہیں مگر اللہ کے پیغمبر نے سب کو دائی بنا کر بھیجا فل شاہد الغائب کہ جو لوگ میری اس دعوت کو سن رہے ان پر یہ فرض ہو چکا کہ اس کو آگے پہنچا دیں مسائل معلوم نہیں لیکن آپ نے سب کو دائی بنا کر بھیجا کہ اس دعوت کو اس خطبے کو تم نے آگے پہنچانا اور ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے کہ بلے وہ کسی کو ایک مسئلہ معلوم ہو وہ اس کو آگے پہنچائے ایک حدیث میں فرمایا من کا علم الجم یوم القیامہ من النار جس شخص نے علم کو چھپا لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے لگام تیار کر کے اس کے منہ میں ڈال دے یعنی جس زبان کو چلنا چاہیے اور جس منہ کو چلنا چاہیے اس کو تم نے بند رکھا دعوت کا کام نہیں کیا اللہ کا دین پیش نہیں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی لگام اس کے منہ میں ڈال دے گا تو ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کے سچے خادم بن جائیں خدمت کے طرق یہی یہی دین کو سمجھیں سمجھائیں پڑھیں پڑھائیں اس کے لیے وقت نکالو اللہ کے بندو یہ کسی پر احسان نہیں طلب العلم فرید مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کا فرید ہے ہر مسلمان کا فرید ہے اپنے شب و روز کے ان اوقات میں کوئی ایک آدھ گھنٹہ نکالنا چاہیے طلب علم کے لیے تاکہ دینی معلومات ہو پھر ان کو آگے پہنچائیں آگے پہنچانے کے لیے بڑے مواقع موجود ہیں انسان اپنے گھر میں جائے اپنے گھر والوں کو بتائے دوست و احباب ملتے ان کو بتائے یہ دعوت کا یہ سارے طرق ہیں دین اس سے پھیلتے صحابہ کرام اسی انداز اسی طریق سے دعوت پیش کیا کرتے تھے چنانچہ یہ دین رفتہ رفتہ پھیلتا گیا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور یہی اگر کتمان علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہنم کی نگان ڈال دے اور وہ حدیث آپ نے سن لی کہ اللہ رب, اللہ رب العزت نے تمام فاسق و فاجر قوم کے درمیان اس نیک شخص کو بھی پکڑ لیا دبوچ لیا جو خود نیک تھا تحجد گزار تھا عبادت گزار تھا لیکن اس نے دعوت کا کام نہیں کیا اللہ نے فرمایا اس کو بھی پکڑ دیا پکڑ لیا گیا دعوت کا بڑا فائدہ ہے خیر اللہ کا من حمر اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو دین کی سما کے سارے قیمتی خزانے ایک طرف ہو اور یہ دولت ایک طرف ہو وہ سارے خزانے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ایک شخص کی ہدایت دنیا کے خزانوں سے قیمتی دنیا کے خزانوں سے قیمتی دنیا کی دولتوں سے قیمتی اسی سے میں استعمال کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ایک شخص ایک حدیث بیان کر دے اور اس کے مقابلے میں ایک شخص صبح سے بیٹھے شام تک سونا بانٹتا رہے وہ حدیث بیان کرنے والے کا سواب زیادہ ہے کیوں اگر ایک شخص بھی سمجھ گیا تو فرمایا کہ دنیا کی ساری دولتیں ایک طرف ہیں یہ سارے خزانے یہ ہیرو جواہرات سونے چاندی زمین کی سربتیں زمین کی دولتیں ساری ایک طرف ہوں فرمایا کہ ایک شخص کا ہدایت قبول کر لینا اور بات کو سمجھ لینا ان سب سے قیمتی اس لیے یہ طریق بڑا قیمتی اور بڑا منور طریق ہے جس پر ہم نے غور کرنا ہے اس کے لیے تعلم ضروری اس قسم کی محافل مجالس ان کو ان میں بیٹھنا ان میں شامل ہونا یہ بڑا عظیم ایک کام ہے ما جانا سا قوم فی بیوت اللہ یہ رسول القرآن کوئی قوم کچھ لوگ اگر بیٹھے اللہ کے کسی گھر میں قرآن کو پڑھیں قرآن کا درس لیں قرآن کا درس دیں قرآن عمر الرحم اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے وہ حفت الملائکہ اللہ کے فرشتے ان پر اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں بذاکرم اللہ فیمن عندہ اور اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ایک شخص کا فرشتوں کے سامنے نام لیتا ہے دیکھو فلاں بیٹھا ہوا ہے فلاں بیٹھا ہے فلاں بیٹھا ہے رسول اللہ وسلم درس دے رہے تھے تین شخص آئے ان میں سے ایک نے دیکھا کہ آگے جگہ موجود ہے وہ چلتے چلتے آگے آگے بیٹھ گیا دوسرا شرما گیا وہ پیچھے بیٹھ گیا اور تیسرا چلا گیا بیٹھا نہ بلکہ چلا گیا رسول اللہ سے کہ ابھی میں تمہیں تین شخصوں کی مثال دیتا ہوں ان میں سے ایک جگہ بنا کر آگے بیٹھا تاکہ قریب ہوں اور بات سنوں نصیحت حاصل کروں فرمایا کہ آوا اللہ اللہ علیہ وہ اللہ کی طرف آگے بڑھا اللہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا کیا اس نے چند قدم چڑھ کے آگے بیٹھا ایک ہرس ہے اس کی چند قدم چل کے آگے بیٹھا فرمایا کہ اس کو اللہ نے ساتھ ملا اور دوسرا شخص بیٹھا وہ بھی لیکن پیچھے چند قدموں کا فرق ہے ہرس دیکھیں آپ چند قدموں کا فرق ہے بیٹھے دونوں ہیں ایک آگے آ کے بیٹھا تاکہ قریب ہو کر اور توجہ سے سنوں ایک پیچھے بیٹھ گیا بیٹھے دونوں ہیں دونوں کا عمل ایک ہے لیکن چند قدموں کا فرق ہے رسول اللہ کہ استحی اللہ وہ شرما گیا کہ مسجد سے نکلتا نہیں ہوں بیٹھ جاتا ہوں سنتا ہوں شرما گیا فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں سے شرما گیا اللہ اس کے گناہ معاف کر اور تیسرا فرمایا اس نے منہ پھیرا اور چلا گیا راضا اللہ عنہ اللہ نے اس سے اعراض کر دیا نصیحت لاش کا جلیس ہو اس مجلس میں جو بیٹھتا ہے وہ کبھی محروم نہیں لوٹتا اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے اگر کوئی بات سمجھ میں آئے تو یہ اس کی سعادت ہے سمجھ میں نہ آئے تو اجر ہے اجر کے خزانے ہیں وہ کبھی محروم نہیں لوٹتا تو یہ مجالس یہ کاز علم کے ساتھ یہ تعلق دعوت کا یہ انداز یہ تمام چیزیں ہمارے لیے قابل غور اور قابل عمل اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے انشاءاللہ یہاں ملاقات ہوتی رہے گی اللہ توفیق دے اقول قولی حال استغفر اللہ علی ولکم واخر دعوان الحمد للہ رب العالمین